نماز اشراق زہا کے معنی ہے دن کا چڑھنا اور اشراق کے معنی ہے طلوع آفتاب پس جب آفتاب طلوع ہو کر ایک نیزے کے برابر بلند ہو جائے تو اس وقت نوافل پڑھنا نماز اشراق کہلاتا ہے سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں اس نماز کو صلاة الابوابین بھی کہا گیا ہے صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب صلاة الابوابین حین ترمز الفصال حدیث نمبر سات سو اڑتالیس نوٹ مغرب اور عیشہ کے درمیان پڑھی جانے والی نماز کو جس روایت میں صلاة الابوابین کہا گیا ہے وہ مرسل ہے یعنی ضعیف ہے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یصبح علی کل سلام من احدکم صدقہ فکل تسبیحت صدقہ وکل تحمیدت صدقہ وکل تحلیلت صدقہ وکل تکبیرت صدقہ وامر بالمعروف صدقہ ونہی عن المنکر صدقہ ویجزئ من ذالک رکعتان یرکعوہما من الزحا ہر صبح آدمی پر لازم ہے کہ اپنے یعنی جسم کے ہر بند یعنی جوڑ کے بدلے صدقہ خیرات کرے پس ہر تسبیح صدقہ ہے ہر تحمید صدقہ ہے ہر تحلیل صدقہ ہے ہر تکبیر صدقہ ہے امر بالمعروف صدقہ ہے اور نہیں عن المنکر بھی صدقہ ہے اور ان سب چیزوں سے زحا کی دو رکعتیں کفایت کرتی ہیں صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب استحباب الزہا و ان رکعتان حدیث نمبر 720 تسبیح سے مراد سبحان اللہ کہنا تحمید سے الحمدللہ کہنا تحلیل لا الہ الا اللہ کہنا تکبیر اللہ اکبر کہنا امر بالمعروف نیکی کا حکم یا ترغیب دینا نہیں عن المنکر بدی سے روکنا یا نفرت دلانا اس حدیث سے معلوم ہوا کہ چاشت یعنی اشراق کی نماز کی کم از کم تعداد دو رکاتے ہیں واللہ اعلم عالم مولانا السمد رفیقی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے آدم کے بیٹے خالص میرے لیے چار رکاتے یعنی اشراق کی اول دن میں پڑھ میں تجھے اس دن کی شام تک کفایت کروں گا سنن نبی داود کتاب الطب باب صلاة الزہا حدیث نمبر 1289 وہو حدیث صحیح جامع الترمذی کتاب الوتر باب ما جاء فی صلاة الزہا حدیث نمبر 475 امام ترمزی اور حافظ زہبی نے اسے حسن اور قوی الاسناد جبکہ امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 634 میں اسے صحیح کہا ہے کفایت کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ تیرے کام سنواروں گا واللہ اعلم مولانا عبد السمد رفیقی مسند احمد جلد نمبر چار صفحہ نمبر دو سو ایک ایک سو ترپن وسندہ صحیح معاذہ تابعہ رحمہ اللہ نے ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز زحا کتنی رکعتیں پڑھتے تھے سیدہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا چار رکعتیں اور جس قدر اللہ چاہتا آپ یعنی اس سے زیادہ بھی پڑھتے صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب سلاطی الزہا حدیث نمبر سات سو انیس سیدہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن غسل کیا اور یعنی چاشت کے وقت آٹھ رکعات نماز پڑھی صحیح بخاری کتاب التحجد باب و الزہا فی السفر حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو چھہتر صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب استحباب سلاط الزہا وان اقلها اقلہ حدیث نمبر تین سو چھتیس معلوم ہوا کہ اشراق کی رکاتے دو چار یا آٹھ ہیں سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے میرے پیارے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزوں کی وسیعت کی جب تک میں زندہ رہوں گا انہیں نہیں چھوڑوں گا یعنی ہر قمری مہینے میں ایام بیس تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے تین روزے چاشت کی نماز اور سونے سے پہلے وطر پڑھنا بخاری کتاب التحجد باب صلاة الزہا فی الحضر حدیث نمبر 1178 صحیح صاحب مسلم کتاب صلاة المسافرین باب استحباب صلاة الزہا حدیث نمبر 721 نماز استخارہ جب کسی کو کوئی جائز امر درپیش ہو اور وہ اس میں متردد ہو کہ اسے کروں یا نہ کروں یا جب کسی کام کا ارادہ کرے تو اس موقع پر استخارہ کرنا سنت ہے اس کی صورت یہ ہے کہ دو رکعت نفل خوشو و خضوع اور حضور قلب سے پڑھے رکوع و سجود اور قومہ و جلسہ بڑے اطمینان سے کرے پھر فارغ ہو کر یہ دعا پڑھے اللہم انی استخیرک بعلمک و و استقدرک بقدرتک من فضلک العظیم فانک تقدر أقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة عمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم أرزني به اے اللہ یقینا میں اس کام میں تجھ سے تیرے علم کی مدد سے خیر مانگتا ہوں اور یعنی حصول خیر کے لیے تجھ سے تیری قدرت کے ذریعے استطاعت مانگتا ہوں اور میں تجھ سے تیرا فضل عظیم مانگتا ہوں بے شک تو ہر چیز پر قادر قادر ہے اور میں کسی چیز پر قادر نہیں اور تو ہر کام کا انجام جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا اور تو تمام غیبوں کو جاننے والا ہے الہی اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام یعنی جس کا میں ارادہ رکھتا ہوں میرے لیے میرے دین میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر کر اور آسان کر پھر اس میں میرے لیے برکت پیدا فرما اور اگر تیرے علم میں یہ کام میرے لیے میرے دین میری زندگی اور میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اس کام کو مجھ سے اور مجھے اس سے پھیر دے اور میرے لیے بھلائیاں مہیا کر جہاں کہیں بھی ہو پھر پھر مجھے اس کے ساتھ راضی کر دے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاضل امر کی جگہ اپنی حاجت کا نام لو صحیح بخاری کتاب التحجد باب مسنا حدید نمبر مثنا مثنا حدیث نمبر 1162 6382 بعض لوگ خود استخارہ کرنے کی بجائے دوسروں سے استخارہ کرواتے ہیں یہ روش ایک وبا کی شکل اختیار کر گئی ہے جس نے جگہ جگہ دوسروں کے لیے استخارہ کرنے والے اسپیشلسٹ پیدا کر دیے ہیں حالانکہ اپنے لیے خود استخارہ کرنے کی بجائے کسی اور سے استخارہ کروانا خلاف سنت ہی نہیں بلکہ کاہن اور کی تصدیق کرنے کے مترادف ہے خصوصاً جب استخارہ کرنے والا استخارہ کرواتا ہی اس نیت سے ہے کہ مجھے ان بزرگوں سے کوئی پکی خبر یا واضح مشاہدہ ملے گا جسے بعد میں وہ منو عن سچا جان کر کسی کام کے کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ کرتا ہے حالانکہ استخارے کے لیے نہ تو یہ لازمی ہے کہ یہ سونے سے پہلے کیا جائے اور نہ یہ لازمی ہے کہ خواب میں کوئی واضح اشارہ ہوگا سیدھی سی بات ہے کہ کام کا ارادہ رکھنے والا شخص استخارہ کرے نیک اور تجربہ کار لوگوں سے مشورہ کرے اس کے بعد وہ جو کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس میں بہتری پیدا کرے گا انشاءاللہ شاء اللہ عبد مولانا رفیقی اگر عربی زبان میں اپنی حاجت کا نام لے سکو تو بہتر ہے ورنہ یہ دعا انہی الفاظ سے پڑھ کر بعد میں اپنی بولی میں اپنی حاجت کا اظہار کیجیے جب آپ یہ مسنون استخارہ کر کے کوئی کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ضرور اس میں بہتری کی صورت پیدا کر دے گا اور برے انجام سے بچائے گا استخارہ رات یا دن کی جس گھڑی میں بھی آپ چاہیں کر سکتے ہیں سوائے اوقات مکروحہ کے نماز تسبیح سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ سے فرمایا یا عباس یا عما الا اعطیکا الا امنحکا الا احبوکا الا افعل بکا عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر اللہ لك ذنبك اوله واخره قدیمه وحدیثه خطأه وعمده صغیره وكبيره وسره وعلانيته علانيته عشر خصال أن تصلي أربع ركعات تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وسورة فإذا فرغت من القراءة في أول ركعة وأنت قائم قلت سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خمس عشرة مرة ثم تركع فتقولها وأنت راكع عشرة ثم ترفع رأسك من الركوع فتقولها عشرة ثم تهوي ساجدا فتقولها وأنت ساجد عشرة ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرة ثم تسجد فتقولها عشرة ثم ترفع رأسك فتقولها عشرة فذلك خمس وسبعون في كل ركعة تفعل ذلك في أربع ركعات إن استطعت أن تصليها في كل يوم مرة فافعل فإن لم تفعل ففي كل جمعة مرة فإن لم تفعل ففي كل شهر مرہ ففي كل سنة مرة مرہ لم تفعل ففي عمرك مرہ اے چچا عباس کیا میں آپ کو کچھ عطا نہ کروں کیا آپ کو کچھ عنایت نہ کروں کیا میں آپ کو کوئی تحفہ پیش نہ کروں کیا میں آپ کو یعنی درج ذیل عمل کی وجہ سے دس اچھی خصلتوں والا نہ بنا دوں کہ جب آپ یہ عمل کریں تو اللہ جلال آپ کے اگلے پچھلے نئے پرانے انجانے میں اور جان بوجھ کر کیے گئے تمام چھوٹے بڑے پوشیدہ اور ظاہر گناہ معاف فرما دے وہ دس خصلتیں یہ ہیں آپ چار رکعات نفل اس طرح ادا کریں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور کوئی دوسری صورت پڑھیں جب آپ اس قرآن سے فارغ ہو جائے تو قیام ہی کی حالت میں یہ کلمات پندرہ بار پڑھیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پھر آپ رکوع میں جائیں یعنی تسبیحات رکوع سے فارغ ہو کر رکوع میں انہی کلمات کو دس بار دہرائیں پھر آپ رکوع سے اٹھ جائیں اور سمع اللہ لمن وغیرہ سے فارغ ہو کر دس بار یہی کلمات پڑھیں پھر سجدے میں جائیں اور سجدے کی تسبیحات اور دعائیں پڑھنے کے بعد یہی کلمات دس بار پڑھیں پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور اس جلسے میں جو دعائیں ہیں وہ پڑھ کر دس بار یہی کلمات دہرائیں پھر دوسرے سجدے میں چلے جائیں پہلے سجدے کی طرح دس بار پھر یہی تسبیح ادا کریں پھر سجدے سے سر اٹھائیں اور جلسہ استراحت میں کچھ اور پڑھے بغیر دس بار اس تسبیح کو دہرائے یوں ایک رکعت میں کل پچہتر تسبیحات ہو جائیں گی اسی طرح چاروں رکعت میں یہ عمل دہرائیں اگر آپ طاقت رکھتے ہوں تو نماز تسبیح روزانہ ایک بار پڑھیں اگر ایسا نہ کر سکتے ہوں تو ہر جمعے میں ایک بار پڑھیں اہل دنیا کو سات دنوں کی مدت معلوم ہے مسلمانوں کے ہاں جمعہ سے یہودیوں کے ہاں ہفتہ سے عیسائیوں کے ہاں اتوار کے دن سے اس مدت کا آغاز ہوتا ہے جس طرح ہفتہ ایک خاص دن کا نام ہے اور اس سات دنوں کی مدت کو بھی ہفتہ کہتے ہیں اسی طرح جمعہ بھی ایک خاص دن کا نام ہے اور اس سات دنوں کی مدت کو بھی جمعہ کہتے ہیں عربی میں اس مدت کو اسبوع بھی کہتے ہیں اس تفصیل کو سامنے رکھے تو معلوم ہوتا ہے کہ مذکورہ حدیث کا منشا یہ نہیں ہے کہ نماز تسبیح ہر جمعے کے دن پڑھو بلکہ مقصد یہ ہے کہ پورے سات دنوں کی مدت میں کسی وقت بھی پڑھ لو چنانچہ صرف جمعے کا دن نماز تسبیح کے لیے خاص کرنا صحیح نہیں مولانا السمد رفیقی یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو ہر مہینے میں ایک بار پڑھیں یہ بھی نہ کر سکتے ہوں تو سال میں ایک بار اگر آپ سال میں بھی ایک بار ایسا نہ کر سکتے ہوں تو زندگی میں ایک بار ضرور پڑھیں سنن نبی داود کتاب التطوع باب صلاۃ التسبیح حدیث نمبر 1297 وسندہ حسن سنن ابن ماجہ کتاب اقامت صلاح باب جاء فی صلاۃ التسبیح حدیث نمبر 1386 امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1216 میں امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 318 میں اور امام زہبی نے اسے صحیح کہا ہے یاد رہے کہ اس حدیث شریف میں نماز تصبیح جماعت ادا کرنے کا ذکر نہیں ہے صرف انفرادی عمل کے طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وسلم نے اپنے چچا کو اس کی ترغیب دی ہے لہٰذا جو مسلمان نماز تسبیح ادا کرنا چاہے اسے چاہیے کہ پہلے نماز تسبیح کا طریقہ سیکھے پھر اسے تنہائی میں اکیلا پڑھے اور یہ رویہ بھی انتہائی مہلک ہے کہ بندہ فرض نمازوں پر تو توجہ نہ دے مگر نماز تسبیح یعنی باجماعت ادا کرنے کے لیے ہما وقت بے تاب رہے لہٰذا فرض نمازوں کے تاریخ کو پہلے سچی توبہ کرنی چاہیے اور فرض نمازوں کی مکمل حفاظت کرنی چاہیے پھر وہ نماز تسبیح پڑھے تو اسے یقیناً فائدہ ہوگا انشاء اللہ العزیز مولانا سمد رفیقی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ الخصال المکفرہ اور اعمال الاذکار میں فرماتے ہیں کہ یہ حدیث کثرت ترک کی بنا پر حسن درجے کی ہے شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام حاکم اور حافظ زہبی نے اس حدیث کی تقویت کی طرف اشارہ کیا ہے اور یہ حق ہے کیونکہ اس کے بہت سے ترک ہیں علامہ مبارک پوری رحمہ اللہ نے مرعات حدیث نمبر 1349 کی شرح میں اور شیخ احمد شاکر نے بھی اسے حسن کہا ہے جبکہ خطیب بغدادی امام نووی نے تہذیب الاسماء واللغات میں اور ابن صلاح نے اسے صحیح کہا ہے نوٹ نماز تسبیح میں تسبیحات تشاہد میں اتحیات سے پہلے پڑھیں بخلاف دوسرے ارکان کے نماز تسبیح کے بعد پڑھی جانے والی دعا کی سند سخت ضعیف ہے اس کے راوی عبد القدوس بن حبیب کو حافظ حیسمی نے متروک اور عبداللہ بن مبارک نے کذاب کہا ہے